اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے کلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں روب ڈالا ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید